اور فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے اور لوت علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں کے لوگوں نے بھی بڑی خطائیں کی تھیں